چنانچہ ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ